کیا کھویا ہے ہم نے کیا اللہ کے رستے میں قربانی دینا جرم ہے کیا قرآن میں نہیں آیا کہ جو قتل ہوتے ہیں ان کا خریدار بھی اللہ ہے جو قتل کرتے ہیں ان کا خریدار بھی اللہ ہے کیا ماضی میں انبیاء کو آروں سے نہیں کاٹا گیا مجھے بتانا دل تھام کے بتانا کہ جنہیں آروں سے کاٹا گیا وہ کامیاب تھے یا ناکام تھے پھر ہم کیوں ناکام ہیں کیا ماضی میں صحابہ کو گھوڑوں کے سمو تلے روندا گیا یا نہیں روندا گیا بتاؤ یہ روندے جانے والے کامیاب تھے یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے روندنے والے کامیاب تھے بتاؤ بولتے کیوں نہیں ہو یہ روندے جانے والے کامیاب تھے یا نہیں تھے پھر ہم کیوں ناکام ہیں کیا کل تم نے عہد کے میدان میں میرے آقا مدنی کو تنہا تیروں کی بوچھاڑ میں کھڑے نہیں دیکھا کیا تم نے انہیں زخمی حالت میں نہیں دیکھا بتاؤ یہ زخمی نبی کامیاب ہے یا ان کو زخمی کرنے والا کافر کامیاب ہے جب زخمی نبی کامیاب ہے تو ہم کیوں ناکام ہیں اگر ہم سب بھی کٹ جائیں تو کامیاب ہم ہیں وہ نہیں ہے اگر ہم سب بھی مر جائیں مگر ایمان پر ہوں تو کامیاب ہم ہیں وہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے وہ تم النا ان تم تم مومنین اگر تم ایمان پر جٹے رہے تم کامیاب ہو تمہیں فتح ملے یا ظاہری شکست ملے تم کھڑے ہو یا تمہاری لاش ٹوٹی پڑی ہو تمہیں مار دیا جائے تب بھی کامیاب تم ہو مارنے والا ناکام ہے